محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بیویاں تھیں انہوں نے کہا واللہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا تو ان میں سے ہر بیوی حاملہ ہوگی اور ہر بیوی ایک شہ سوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا تو ایک کے سوا ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی ادھورے یعنی ناقص الخلقت بچے کو جنم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان میں سے ہر بیوی شہ سوار بچے کو جنم دیتی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاسی